اور اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے